دوسری سند سیدنا نا بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سعد بن عبادہ کی مجلس میں تشریف لائے سید بشر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں بس ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا اتنے میں آپ نے فرمایا تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و بارکا علی محمد کما بارکتا علی آل ابراہیم فی العالمین ان کا حمید المجید اور سلام کے بارے میں تو تم جان چکے ہو حدیث نمبر اٹھارہ سو ایک مسنت احمد